السلام علیکم ہم Mukhtar Ahmed with the principles of marketing course ورچی یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے اس کورس کے ساتھ آج ہم اپنا لیکچر نمبر 28 کور کریں گے پرنسپلز آف مارکیٹنگ کا and you know that we have already cover part the first product the price and today will be starting our third P the marketing mix that is a place we call um marketing channel ڈسٹریبیوشن چینل یا یہاں فور پیس کے حوالے سے اس کو تھرڈ پی یا پلیس کہا جاتا ہے تو آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں that is our lecture number twenty eight I hope first two part were okay with you you have understood them properly and you are ready for the third part the third P that is a place وہ پلیس کیا ہے چینل آف ڈسٹریبیوشن اس کو مارکیٹنگ چینل بھی کہتے ہیں ڈسٹریبیوشن چینل بھی کہتے ہیں لیکن مقصد وہی ہے تھرڈ پی دا پلیس کی بات کر رہے ہیں ہم ڈسٹریبیوشن چینلس کی بات کر رہے ہیں مارکیٹنگ چینل کی بات کر رہے ہیں تو آج کا لیکچر ٹوینٹی ایٹ شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ٹچ پریویس لیکچر کا تاکہ آپ دوبارہ اس ماحول میں اس انوائرمنٹ کے بارے میں آ جائیں جس سے لے کے ہم نے آگے بات کو بڑھانا ہے lecture number twenty seven was about price ہم نے لاسٹ فور لیکچر جو ہے وہ فوکس کیے اسپینڈ کیے on pricing part the second P part جس میں اسٹارٹ کیا ہم نے کہ پرائس ہوتی کیا ہے کیا اس کے بیسز ہیں کون سے فیکٹرز ہیں جو ان کو افیکٹ کر رہے ہیں انٹرنل ایکسٹرنل بوتھ یس اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیا کیا آلٹرنیٹو آپ کے پاس ہیں پرائز ایڈجسٹمنٹ کے لیے اپروچ مختلف بیسز دیکھے جیسے میں نے آپ سے کہا کاسٹ بیس تھا ویلو بیس تھا کمپٹیشن بیس پرائسنگ اسٹریٹجیز دیکھی ہم نے پھر ہم نے کوالٹی اور پرائز کی آپس میں ریلیشن شپ کے تحت چار ڈفرنٹ اسٹریٹجیز تھیں ان کو ڈسکس کیا اور لاسٹ لیکچر میں جو ہمارا شروع کا پارٹ تھا دیٹ واز پرائز چینج اور اس پرائز چینج کو کیسے ریسپونڈ کرنا آپ نے اور کون کون سے آپشن آپ کے پاس ہوتے ہیں ان سب کو ڈسکس کیا اور پھر ہم نے اس سارے پرائز کے چاروں جو چیپٹر تھے ان کے جو چاروں ہم نے لیکچر یہاں آپ کے ساتھ ڈسکس کیے تھے ان کو ریوائز بھی کیا تھا تو آئی ہوپ کے that part is clear so that was our previous lecture آج کیا ہم نے شروع کرنا ہے we are starting new sub part new concept اور new component of our subject and that is about the third P we call the place جیسے میں نے آپ سے کہا اس پلیس کو مختلف طریقوں سے مختلف ناموں سے سمجھا جاتا ہے سمپلسٹی کے لیے فور پیس بتانے کے لیے اس کو پلیس کہا گیا اس کو ڈسٹریبیوشن چینل بھی کہتے ہیں یا چینل آف ڈسٹریبیوشن بھی کہتے ہیں اس کو آپ مارکیٹنگ چینلس کا نام بھی دیتے ہیں یہ کیا ہے کیا چیز مارکیٹنگ چینلس آپ کی جو بکش ڈیفینیشن کی آپ کے ٹیکس کے اندر لکھی ہو یہ کیا ہے set of interdependent organisation people who are involve the process of making a product or service available for the use or consumption by the consumer or business user کیا کہنے کا مقصد ہوا کہ وہ لوگ ہیں وہ آرگنائزیشن ہیں وہ سیٹ اپ ہے جو ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کس لیے تاکہ وہ پروڈکٹ سروس جو ہے وہ فائنل کنزیوم جو کنزیومر ہے جو اس کو یوز کر رہا ہے اس تک پہنچے اس کو channel of distribution marketing channel یا فار سمپلسٹی سمپلیفکیشن کے لیے ہم اس کو پلیس کہتے ہیں I hope you remember this model the simple marketing model or system and that was in first lecture I believe we discuss this system کیا ہوتا ہے سمپل مارکیٹنگ میں دو مین کریکٹرس دو مین جو فنکار کہنا چاہیے ایکٹر کہنا چاہیے کریکٹر کہنا چاہیے whatever is the producer and consumer what is happening here they have to they are involve certain kind of activities producer کیا کر رہا ہے کمیونیکیٹ کر رہا ہے کس سے پوٹینشیل کسٹمر سے مارکیٹ کے اندر how he or she is doing how the company is doing they are through advertising through publicity through promotions اور پھر پروڈکٹ یا سروس دیتا ہے ٹھیک ہے اب یہ پروڈکٹ پروڈیوسر سے کنزیومر تک کیسے پہنچتا ہے that is our today's topic today's subject the place channel of distribution وہ چینلائز کرنے کو اس سارے پروسیس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے نا باقی تو خیر یہ اور اسٹیپس بھی ہیں کہ واپسی پہ کنزیومر کیا کر رہا ہے ان ریٹرن ایکسچینج پروسیس میں وہ یا پیسے دے رہا ہے یا بارٹر ایکسچینج کے ذریعے دوسری پروڈکٹ سروسز دے رہا ہے and of course feedback بھی ہو رہی ہے لیکن یہ جو پروڈکٹ سروس ہے یہ پروڈیوسر سے یا سیلر سے کنزیومر تک کیسے پہنچ رہا ہے that is the marketing channel through some channels جس کو ہم آج کے لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو I hope you are with me اور یہ سبجیکٹ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو چیز let see virtual universities giving services to you direct virtual university آپ کے ساتھ کتنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں there must be some method some channels through which you should be doing all those transaction all those exchanges ہے نا ایسی بات تو درمیان میں کچھ نہ کچھ انٹرمیڈیٹریز آ جاتے ہیں جن کو انٹرمیڈیٹریز یا ہم مڈل مین کہتے ہیں وہ درمیان میں آتے ہیں ایک چینل کی شکل میں بنتا ہے تو کیوں یہ جو ہے چینل امپورٹنٹ ہے اس سے کیا ہو رہا ہے ایک سچویشن ایک ماڈل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دیکھیے اینڈ آئی ہوپ کہ اس کے بعد آپ کو بات سمجھ آ جائے گی see in this model you have five producer اور manufacture whatever you give them the name manufacture seller producer اور وٹ ایور ٹھیک ہے اگین سمپلسٹی کے لیے تھوڑا سا سمپل بیک پہ جائیے کوئی مینوفیکچر کی بات کر لیتے ہیں آپ کے لیے گاڑی بناتے ہیں ٹھیک ہے کپڑا بناتے ہیں کمپیوٹر بناتے ہیں فار دیٹ پرپز آپ کو جو کھانا پینا کھانے کی چیزیں وہ بناتے ہیں آپ کے لیے مینوفیکچر ہوتے ہیں نا مختلف فیکٹریز ہیں اور سامنے چار consumer assume there is no middle man there they don't have any proper channel what is going to happen let's take on the left hand side they are the manufacturing manufacture one manufacture two three four and five ایک مینوفیکچر وہ ہے یا ایک پروڈیوسر وہ ہے جو ملک پروڈیوس کرتے ہیں ٹھیک ہے سمپلسٹی کے لیے بات کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے دوسرا پروڈیوسر وہ ہے آٹے کی فلور مل ہے آٹا پیستے ہیں آٹا بناتے ہیں یا جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں چاول ہے آٹا ہے whatever for food purpose روز مرہ کی ضرورت کی چیزوں کی بات کرتے ہیں and then will talk about the bigger things تیسری فیکٹری ہے مینوفیکچر ہے وہ کپڑا بناتے ہیں آپ کے فورتھ فیکٹری جو ہے وہ اور کوئی اس طرح کی چیز آپ کے لیے پروڈیوس کرتے ہیں and similarly the fifth one and just imagine about just think about four consumer four جو بائر ہیں ان کے بارے میں سوچیے اب بائر ایک کسٹمر ایک جو اوپر ٹاپ پہ ہے ان کو لیٹ سی کہ ان کو یہ ساری پانچوں چیزیں چاہیے تو کیا ہوگا he has to develop the linkage he has to go and approach each individual or manufacture or producer دیا یا وائس ورسا اسی طرح ہر پروڈیوسر کو ہر کسٹمر کو خود اپروچ کرنا ہے تو ان کے اندر جو کنٹیکٹ دیکھیں کتنے ہاؤ میسی اٹ از بات سمجھ نہیں آ رہی see here the situation five manufacturer and four customer four consumer اگر درمیان میں کوئی چینلائزیشن نہیں ہے کوئی سسٹم نہیں ہے ایسا کہ آپ تک چیز کس طرح پہنچے گی تو کیا ہوگا ادھر مینوفیکچرر اور پروڈیوسر اور کنزیومر یا buyer they have to approach each other ایسا ہی ہے نا تو ہاؤ ول بی امیجن کریں کہ آپ کو روزانہ صبح خود فیکٹری سے جتنی بھی دور ہے اپنے لیے یا جو آٹا ہے گھر کے لیے وہ لانا ہے دودھ خود لانا ہے کپڑا خود فیکٹری سے اٹھانا ہے نو ریٹیلر نو میڈل مین تو how messy this situation will be and just now imagine about the thousand and thousand of producer or manufacture in market and million of peoples who are in the market for consumption or consumer in the market تو کیا ہوگا پھر what kind of chaos they will be تو اگر اسی سسٹم کو تھوڑا سا بہتر کریں تو دیکھیں گے آپ کا سسٹم بہتر ہونا شروع ہو جائے گا ابھی اسی ایگزامپل میں دیکھ لیں تو یہاں پہ ٹیکنیکلی بیس کنٹیکٹ آپس میں ہو رہے ہیں مینوفیکچر اگر کنٹیکٹ کر رہا ہے چاروں کسٹمر سے پانچ مینوفیکچر اور چار کسٹمر آپس میں ان کا کنٹیکٹ دیکھیں تو ٹوینٹی کے قریب آپس میں ان کا کنٹیکٹ ہو رہا ہے اینڈ دا مور مارکیٹ مورڈیوسر جسٹ کیلکولیٹ کتنے کہاں پہ نمبر جائے گا یہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا چینج کر لیں کہ درمیان میں کچھ مڈل مین کو لے آتے ہیں ایک ایسی سینٹرل پوزیشن بنا دیتے ہیں کہ جہاں پہ یہ سارے پروڈیوسر جو ہیں وہ اپنی پروڈکٹ یا سروس کو وہاں پہ لے آتے ہیں اور کنزیومر وہاں سے اس کو لے لیتے ہیں واٹ از ہیپنگ ناؤ سیدھا picture is getting clear right تھوڑا سا کنوینئنس آ گئی اب جو کنٹیکٹ ہیں وہ بیس سے کم ہو گئے نو رہ گئے some can us but of course they will be for it yes producer کو مینوفیکچر کو اپنے پروفیٹ میں سے کچھ چھوڑنا پڑے گا کچھ اناؤنس جو آپ نے یاد ہوگا پرائسنگ میں ہم نے پڑھا وہ دینا پڑے گا اس میڈل مین کو اس سروسز کے لیے جو ان کے پروڈکٹ سروس کو آگے پہنچاتا ہے فائن کنسٹمر کو کنزیومر کو پرائس زیادہ پے کرنی پڑی کیونکہ وہ ایڈ ہونے سے اس کا پروفٹ مارجن بھی بڑھ گیا that is fine why both are willing to pay extra the manufacturing they are willing to leave portion of their profit as allowance to middle man the middle people the channel people and customer they also are willing to pay extra for what for convenience ایسے نہیں ہے کہ بھلے آپ کیسا سمجھیں گے کہ آپ کو صبح دس میل دور جا کے کسی کھیت سے کسی وہاں سے ملک لانا پڑے بجائے اس کے کہ وہ آپ کے گھر کے باہر ہو آپ کو کہ یار ٹھیک ہے میں چار روپے زیادہ دے دوں گا کلو کے حساب سے دیٹ از دا کنوینئنس سو یہ جو چینل ہے یہ کنوینئنس کے لیے کس کی convenience both for manufacture producer and consumer کے لیے بات سمجھ آئی and see the number of contact now reduce to nine and similarly the larger the channel the the the efficient channel is more convenient the product will reach from manufacture to customer یہی ہمارا آج کا سبجیکٹ ہے آج کا ٹاپک ہے channel of distribution marketing channel بھی ان کو کہتے ہیں یا تھرڈ پی جس کو پلیس کہتے ہیں I hope you got the basic theme basic concept کہ اگر یہ چینل نہیں ہوتا یہ مڈل مین کا رول یہاں پہ نہ آتا تو یہ چیزیں پریکٹیکلی امپاسبل تھیں کہ یہ اس طرح آپس میں چیزوں کی فرام مینوفیکچرنگ ٹو کنزیومر تک پہنچتی تو they have to arrange they have to develop some system here that is the channel of distribution and why marketing یہ انٹرمیڈیٹ جو ہیں یہ مڈل مین جو ہیں یہ چینل جو ہے why it is we use them جو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ مینلی فار کنوینئنس ٹھیک ہے نا پاسبل نہیں ہے نا میں نے آپ نے پچاسوں چیزیں یوز کرنی ہیں پچاسوں پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں کپڑا ہے کھانا پینا ہے بکس ہیں سی ڈی ہے کمپیوٹر ہے just imagine if you have to arrange them directly from the producer and if they don't have any proper system of channelizing those thing تو کیسا بات ہوتی کیسی انوائرمنٹ ہوتی کیا آپ کی پرفارمنس ہوتی کتنی سیٹسفائی نیڈ آپ اسی ایزیلی کر سکتے تو اسی چیز کے لیے کنوینئنس کے لیے یہ چیز اچھی ہے پلس ایفیشنسی بڑھتی ہے in making goods available to your target market نا we are talking about point of view of the business people that general basic concept جو آپ کو سمجھا رہا تھا اب بات کرتے ہیں مارکیٹنگ پروفیشن کے حساب سے as a marketing manager as a businessman کہ میرے لیے یہ جو چینل ہے کیوں ضروری ہے یہ جو مڈل مین ہے جن کو ہم مڈل مین بھی کہتے ہیں یہ کیوں ضروری ہے ہمارے لیے کیا فائدہ اس کا ایفیشنسی ہے میرا پروڈکٹ امیڈیٹلی کنوینئنٹلی میرے ٹارگیٹ کسٹمر تک پہنچ رہا ہے remember the basic definition of marketing the right product at the right time the right place available to customer یہ تھا نا تو especially when you have the competition what is going to happen اگر آپ کا پروڈکٹ سروس رائٹ ٹائم پہ آپ کے کسٹمر یا ٹارگیٹ کو نہیں بھیجتی تو کیا ہوگا آپ مارکیٹ میں جاتے ہو let see you are used to of milk pack tetra pack جو ملک آتا ہے آپ وہی لاتے ہیں استعمال کرتے ہیں کسی وجہ سے کمپنی کی وجہ سے کسی اور وجہ سے وہ اویلیبل نہیں آپ کو ملتا مارکیٹ میں آپ ایک دفعہ ٹرائی کرو گے نہیں ملے گا یا لیٹ سی آپ حلیب یوز کرتے ہو آپ کوئی اور ملک جو ہے ہمارے جو برانڈ مارکیٹ میں آ رہے ہیں یوز کر رہے ہیں اور you are that is you are basically using the same brand but اگر اس کی اویلیبلٹی آپ کو رائٹ ٹائم پہ ایفیشینٹلی نہیں ملتی ایک دفعہ ٹرائی کریں گے دو دفعہ ٹرائی کریں گے ultimately what is going to happen آپ کو ملک تو چاہیے you will try other available brand from the market اور سلولی کیا ہوگا کہ شروع میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا ٹیسٹ اس کا فلیور اس کا جو جتنا وہ تھک ہے وٹ ایور اس کی جو اپنی انگریڈینٹس ہیں وہ تھوڑی سی ڈفرنٹ لگے لیکن آہستہ آہستہ آپ اس کو اڈیپٹ کر لو گے بچے ان کو پینا شروع کر لیں گے what is going to happen the customer they are going to shift to your competitor so companies they can add afford these type of thing اس کے لیے تو ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کا چینلائز جو ہے سسٹم اتنا ایفیشینٹ ہونا چاہیے کہ ان کی پروڈکٹ سروسز ان کے کسٹمر تک ایفیشینٹ طریقے پہ پہنچے صحیح ہے تو ان کا فائدہ کیا ہوا چینلس کا کہ ایک تو ایفیشنسی آپ کی بڑھے گی کہ آپ کا پروڈکٹ یا سروس آپ کے ٹارگیٹ مارکیٹ تک کوکلی ایفیشنٹلی پہنچ رہے ہیں اس کے علاوہ offer the firm more than it can achieve on its own through the intermediate اب اکیلے فرم اتنے ریسورسز کسی کے پاس نہیں ہو سکتے کہ وہ اتنے زیادہ مطلب لیٹ سی کہ آپ you are taking whole Pakistan your market آپ نے ایک چیز اپنے پروڈکٹ کو لاہور بھی پہنچانا ہے کراچی بھی پہنچانا ہے حیدرآباد بھی کوئٹہ بھی اسلام آباد بھی پشاور بھی اور دور دراز جو علاقے وہاں تک پہنچانا ہے تو آپ کسی بھی کمپنی کے لیے شاید یہ پاسبل نہ ہو کہ وہ انڈیویجلی یہ کام کر سکے ایکسپیرئنس ان کا ہو سکتا ہے کہ اس کلچر کا اس انوائرمنٹ کا ایکسپیرئنس ہی ان کے پاس نہ ہو کچھ لوگ اسپیشلائز ہوتے ہیں ان کاموں میں تو better they should outsource کرتے ہیں آج کل ویسے بھی آؤٹ سورس کا لوگ اپروچ کرتے ہیں کہ وائی ٹو اتنا بڑا آپریشن کے لیے سنبھالنا مشکل ہو اس کے لیے بھی یہ جو چینلائز کرنا چیزوں کو یہ جو مڈل مین ہے یہ ضروری ہیں لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں سیم تھنگ ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے سپلائی آپ مارکیٹ میں نہ دے سکیں تو پیپل بیکاز وی آر لوگ in competitive world people have different alternative different products available they are so people will shift to other other products your competitor brands how channel channel members add value to this whole system ان کا کس طرح یہ یوزفل ہیں تو مین ان کا جو فنکشن ہے basically they are creating the bridge bridge between home producer and consumer manufacture اور کنزیومر کے دوران یہ برج بناتے ہیں کس چیز کے لیے تاکہ ٹائم پلیس اور پوزیشن گیپ جو ہے ان کے درمیان میں وہ ختم کر کے اس پروڈکٹ کو مینوفیکچر سے لے کے کنزیومر تک ٹائملی پہنچایا جائے تبھی اس کا فائدہ ہے ورنہ اس کی کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا وہ بزنس بھی فیل ہو جائے گا تو مین ویلو ایڈیشن کیا ہو رہی ہے سارے پروسیس میں it's bridging basically between producer and consumer between manufacture and buyer ان کے درمیان ایک برج کا رول یہ چینل جو ہوتا ہے یہ مڈل مین جو ہوتے ہیں یہ بناتے ہیں تاکہ چیزیں آسانی سے ایک جگہ دوسری جگہ جائیں ریمبر جب کوئی فنکشن ہوتا ہے گھروں میں یا شادیاں ہوتی تھیں ہمارے جو بڑے بڑے فنکشن ہوتے تھے تو وہ لوگ جو سرو کر رہے ہوتے ہیں وہ لائن بناتے ہیں کہ بجائے ایک بندہ وہ چاول کی پلیٹ یا سالن اٹھا کے وہاں تک لے جائے پنڈال تک وہ لائن میں quickly that flow is going اور سسٹم چلتا ہے اسی طرح کوئی بھی پروڈکٹ کوئی بھی سروس آپ مارکیٹ میں لاتے ہو تو you need this type of channelization so that وہ گیپ جو ہے وہ فل ہو جائے اور افیشنٹلی افیکٹولی آپ کا پروڈکٹ یا سروس آپ کے کنزیومر تک پہنچ جائے فائن فنکشن سارے ڈسٹریبیوشن جو چینل بنے گا اس کا فنکشن کیا ہے یس کورس وہی جو آپ کو میں نے بتایا کہ ایک تو گیپ فل کرنا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ اسپیسیفک فنکشن بھی ہیں وہ کیا ہے انفارمیشن کیونکہ کمپنی کے ساتھ ساتھ وہ جو مڈل مین ہے وہ جو ہول سیلر ہیں وہ جو ریٹیلر ہیں وہ بھی انفارمیشن پاس آن کرتے ہیں نا promotion contact matching negotiation physical distribution financing risk taking you name it these are all different kind of function which those distribution channel they are performing in this marketing system promotion کیسے ہو رہی ہے ایک کمپنی پیپسی ہے وہ اپنے پروڈکشن ایریا سے اپنی گاڑی میں لے کے ہر جگہ پہنچائے تو اس طرح پروموشن کس طرح ہو رہی ہے اور ہر علاقے میں ہر محلے میں آپ دیکھتے ہو ایک بڑا اسٹور ہے ڈھیر ساری پیپسی پڑی ہے سامنے آپ جاتے ہو نظر آ رہی ہے کوک پڑا ہوا ہے ٹیم پڑی ہے سیون اپ ہے whatever product we attack تو اس چینلائزیشن کی وجہ سے ہر جگہ ان کی پبلسٹی بھی ہو رہی ہے مشہوری بھی ہو رہی ہے انفارمیشن پاس آن ہو رہی ہے ٹھیک ہے کنٹیکٹ کسٹمر کا کیونکہ those not only the company they are putting but those seller wholesaler effort contact potential customer کیونکہ ان کا بھی تو اس میں اسٹیک ہے نا this a catch for them too because the more they will sell the more they will وہ جو پروڈکٹ ہے ان کی پائپ لائن سے گزرے گا ان کا اتنا ہی شیئر بنے گا سملرلی نیگوسیشن ہے فزیکل ڈسٹریبیوشن ایکچوئل وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں تو یہ سارے فنکشن کس کی وجہ سے کون کر رہا ہے وہ ڈسٹریبیوشن چینل کی وجہ سے ہو رہے ہیں صحیح ہو گیا جب ہم چینلز کی بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ ڈائریکٹ چینل ہوتے ہیں کچھ انڈائریکٹ ہوتے ہیں direct channel when producer and ultimate consumer deal directly with each other یہ بھی ہو سکتا ہے کہ you don't need middleman directly especially آج کل کے دورے میں دور میں جو ای کامرس ای مارکیٹنگ ہو رہی ہے تو وہ جتنے بھی چینل تھے وہ ریڈیوز ہو گئے کیونکہ electronically it is possible now کہ you can directly just mail put your order there producer وہ جو آپ آپ کا ویئر ہاؤس ہے وہاں سے سے ڈائریکٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے پیسے ٹرانسفر ہو کے چیز آپ تک پہنچ جاتی ہے تو درمیان کا وہ جو تھا پورشن وہ ختم ہو گیا یہ تو ابھی لیٹسٹ سسٹم پرانا سسٹم بھی تھا آپ نیبرہڈ میں جاتے ہو خود جا کے ساتھ کھیت ہیں خود سبزیاں اٹھا کے وہاں سے خرید کے لے آتے ہیں نو ریٹیلر نو پھیری والا کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو یہ ایک ڈائریکٹ چینل بھی ہوتا ہے اس طرح we still have certain direct channels but mostly they are in direct channel now okay when are inserted between the producer and consumer وہ جب مڈل مین ہم ایڈ کرتے جاتے ہیں ایک ڈائگرام دکھاتا ہوں آپ کو ماڈل دکھاتا ہوں یہ اوپر دیکھیے channel one manufacture consumer direct linking each other لیکن جیسے جیسے اس میں ایڈ آن ہوتے جا رہے ہیں آر اسٹینڈ فار ریٹیلر ٹھیک ہے نا جہاں سے آپ خریدتے ہو مینوفیکچر سے ریٹیلر کے پاس گیا ریٹیلر سے کنزیومر کے پاس آ گیا and so on the more you are going to add and it might be more convenient for consumer and manufacture both but remember it is going to add up the cost too but that is fine as well as you are getting the convenience the system is efficient let see how products are goods are being channelize one we're talking about the consumer products there is difference between marketing channels of consumer product marketing channel for business اور انڈسٹریل پروڈکٹس تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے اس کو سمجھتے ہیں کنزیومر کی بات کرتے ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پروڈیوسر ہے آپ کے پاس اور یو ہیو دی کنزیومر یہ تو basic theme basic marketing model سمجھ آ گیا نا کہ پروڈیوسر ہے کنزیومر ہے you have the at the top direct no middleman is there لیکن سیکنڈ سچویشن کیا ہے you are bringing inserting retailer retailer retailer inside producer سے سے کے پاس آیا کنزیومر کو چیز مل گئی چینلائز کر دیا انہوں نے اب اس چینلائز کرنے کا فائدہ کس کو ہوا پروڈیوسر کو بھی ہوا کنزیومر کو بھی ہوا لیکن اس کی کچھ کاسٹ بھی ہے دونوں نے پے کی پروڈیوسر نے الاؤنس کی شکل میں کنزیومر نے اس پہ اوپر جو پروفٹ اس کو پے کیا تھوڑا سا پرائس زیادہ ہوگی اس کی کیونکہ بھی فرق پڑ رہا ہے اور پھر ہو سکتا ہے کمپلیکس ہیں you can add up one more middleman there ہم اس کو ہول سیلر سیلر بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی علاقے میں ایک ہول سیلر ہے وہاں سے ہر علاقے کے اپنے اپنے محلے کے لوگ جو دکاندار ہیں وہاں سے سامان لے کے آ کے اپنی دکانوں پہ ایز اے ریٹیلر بیچتے ہیں جس منڈی ہوتی ہے وہاں پہ ہول سیلر مارکیٹ ہوتی ہیں وہاں سے لوگ بلک میں چیز لے کے آتے ہیں پھر اپنے اپنے شو روم میں اپنے اپنی دکانوں پہ وہ سیل کرتے ہیں اگین دا چینل ٹھیک ہے نا اس کو بڑھ گیا اس کے علاوہ پھر بھی ہو سکتا ہے you can have the agent or broker too اور اس کو اور بھی لمبا کیا جا سکتا ہے see you can have country level wholesaler you can have the zonal level wholesaler you can have a regional level wholesaler you can have a main distributor you can have then different wholesaler وہ جتنا اس کو لمبا کرتے جائیں گے depending on the type of product and the market and of course the type of market we are working اور کتنا کنوینئنس چاہتے ہیں آپ اور کتنا بڑا کام ہے اس کے حساب سے وہ چینل بڑا ہوتا جائے گا لیکن مین جو کنسپٹ وہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ چینل یہ مڈل مین کس لیے ضروری ہے تاکہ دونوں کے لیے کنوینئنٹ ہو ایفیشینٹ سسٹم ہو رسک کوریج بھی ہوتی ہے پیرشیبل کمالٹیز ہیں کون پہنچائے گا ہر جگہ اگر ایک سسٹم بنا ہو چینلائز ہو باقاعدہ تو خود بخود وہ چیز کنزیومر تک ٹائملی پہنچ جاتی ہے اور وہ کتنا اس کے اندر وہ انسرٹ کریں گے آپ it depend type of market type of product کتنا بڑی آپ کی وہ مارکیٹ ہے سو اس کی مختلف شکلیں ہیں کوئی اس کو ہول سیلر کہہ رہا ہے کوئی مڈل مین کہہ رہا ہے کوئی ریٹیلر از دا جس سے آپ کنزیومر ڈائریکٹلی لیتا ہے اپنی کنزمپشن کے لیے کال دم ریٹیلر جس کو عام لفظوں میں پرچون والا دکاندار بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا ہول سیلر کو ہم تھوک والا تھوک جہاں سے ملتا ہے کٹھی چیز لیتے ہیں آپ پھیری والے بھی ہوتے ہیں جو گھروں میں ریڈیو پہ چیزیں پہنچاتے ہیں اسی طرح مختلف جو پروڈیوسر ہوتے ہیں ان کے مین ڈسٹریبیوٹر بھی ہو سکتے ہیں ایجنٹ بھی ہو سکتے ہیں جو ہر مختلف ریجن کے ہول سیلر کو وہاں سے اپنا مال کمپنی کا دیتے ہیں پھر وہ ہول سیلر اس ریجن سے لٹسی پنجاب میں ہے سندھ میں ہے سرحد میں ہے بلوچستان میں ناردرن ایریا میں سردرن ایریا کا ہے ایریا وہ جو ہول سیلر ہیں وہ وہاں سے پھر ہر سٹی کو وہاں کے جو ہول سیلر ہوں گے وہاں ان کو وہ اپنا سامان بھجوائیں گے پھر وہ ہول سیلر اپنے ایریا کے ریٹیلرس کو یا جن کو پھیری والا کہتے ہیں وہ ان کو وہ مال دیں گے تاکہ وہ الٹیمیٹلی کنزیومر تک پہنچ سکے that is how we channelize consumer goods in the market clear what about business marketing channels for business goods اس میں you don't need those type of lengthy channels اس کے لیول اتنے نہیں چاہیے ہمیں دیکھیں پہلے کیس میں پروڈیوسر سے ڈائریکٹ بزنس یوزر چیز اٹھا رہا ہے دوسرے میں okay they have the agent textile factories ہمارے ہیں ان کے مین سٹیز میں اپنے ایجنٹ ہوتے ہیں وہاں سے لوگ آرڈر پلیس کر کے مال اٹھا لیتے ہیں ایسا ہی گاڑیوں کی فیکٹریز ہیں ان کے اپنے سول ڈسٹریبیوٹرز ہیں وہاں سے لے کے بزنس والے اس کو یوز کر لیتے ہیں اسی طرح ہول سیلر ہو سکتا ہے یا میکسیمم ان کے دو یا تین لیول ہوتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہوتے اسی چیز کو دوسری شکل میں دیکھتے دکھاتے ہیں آپ کو انڈسٹری یا بزنس مارکیٹنگ چینل میں you have the manufacture you have the consumer ایک تو ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو سکتا ہے انڈسٹریل ڈسٹریبیوٹر ہوتے ہیں وہ مین مینوفیکچر سے لے کے آگے کنزیومر تک پہنچا سکتے ہیں یا مینوفیکچر اپنے ریپرزینٹیو رکھتے ہیں ایجنٹ رکھتے ہیں بروکر ہوتے ہیں ان کے جو ڈیل کرتے ہیں ڈائریکٹ یا کسٹمر سے بھی جو ان کا بزنس کے پروڈکٹ یوز کرتے ہیں یا ایک ڈسٹریبیوشن سیٹ اپ ہوتا ہے اس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی ٹیکس میں کسی جگہ دو چیزیں ایک دو جگہ ڈسکس ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں width of the channel and length of the channel اس میں کیا فرق ہے تھوڑا سا سمجھانے کے لیے آپ کو لینتھ آف چینل بیسیکلی کہ اس میں کتنے لیول کتنے ہیں ایک ہول سیلر ہے دو ہول سیلر ہے تین اس کے اندر چار ہیں جتنے زیادہ ہوتے جائیں گے اتنی لینتھ بڑھتی جائے گی ٹھیک ہے اور ایک لیول پہ کتنے ملٹ سی کہ ایک ہول سیلر سے دس ریٹیلر کے پاس وہ چیز گئی ہے تو دس ریٹیلر جو ہیں وہ آپ کی ورتھ آف دا چینل ہے length width of the channel کسی کئی جگہ آپ یوز کریں گے تو اس کو سمجھانے کے لیے I thought I should show you this slide channel behaviour and conflict بڑا امپورٹنٹ تھی کیونکہ دیکھیں چینل میں اگر اگر پراپر چینل کام نہیں کر رہا تو نقصان کس کا ہوگا of course people who are working in channel they are also losing business but ultimately the company is the loser وہ جس کا پروڈکٹ سروس چینل کے اندر خراب کیا انہوں نے اس کو نقصان ہوگا اس کی مارکیٹ ویلو خراب ہوگی تو اس کا بہیویئر اور کنفلکٹ سمجھنے کی کوشش کیجیے and that is very important to the channel most effective when یہ چینل کب افیکٹو ہوگا جب کچھ اس کی پوری ریکوزٹ پوری ہو وہ کیا ہے each member is assigned task it can do best جس کا کام اسی کو ساجے اب اس چینل میں ہر ممبر جو اس چینل کا ہے اس کی اس کی ایکسپرٹی اس کی جو کام بیسٹ طریقے سے کرتا ہے اس کے مطابق سونپا جائے گا تو پھر یہ چینل افیکٹولی کام کرے گا آل ممبرس اور اس سے پھر اگلا next step important they must coordinate and cooperate with چیز آپ نے پروڈکٹ لایا ایجنٹ ایجنٹ مستی کر رہا وہ صحیح کام نہیں کر رہا تو سارا سسٹم خراب ہو گیا okay agent was fair agent نے ہول سیلر سے کام کیا ہول سیلر نے مال کو دبا دیا just to feel you again it is not going to work so all members cooperate to attain overall channel goals and satisfy the target market so these are two prerequisite at least this should be met if you want to have the effective channel ٹھیک ہے when this doesn't happen conflict آ کر جب یہ نہیں ہوگا تو مسئلہ آئے گا کنفلکٹ ہوگا نا کیونکہ you are not meeting each other needs you are not cooperating with each other پھر کیا ہوگا اور کنفلکٹ دو قسم کا ہو سکتا ہے horizontal and vertical horizontal conflict کیا ہے ایک ہی لیول پہ ایک ہی لیول پہ جب آپس میں آپ کے کنفلکٹ ہوں گے چینل آپ نے دیکھا تھا نا اگر ریٹیلرز میں آپس میں کنفلکٹ ہے ایک ہی کمپنی کا پروڈکٹ ہے دس ڈفرنٹ ریٹیلر آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں ایک دوسرے کو فیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو الٹیمیٹلی نقصان کس کا ہے ان کا تو ہو ہی ہوگا ہوگا لیکن کمپنی کا نقصان بھی ہے تو اس طرح کے کنفلکٹ کو ہم کہتے ہیں ہاریزینٹل کنفلکٹ ورٹیکل کنفلکٹ کیا ہے کہ جب ایک لیول کو دوسرے لیول کے ساتھ کنفلکٹ ہو between different level of the same channel اس کو ہم ورٹیکل کنفلکٹ کہیں گے ٹھیک ہے اور for the channel to perform well conflict must be manage and whose responsibility this the producer and how they route it they always keep eye on they have special teams special sales force people they monitor their channels they visit them frequently they get their feedbacks report روزانہ کی روزانہ ان کو ملتی ہے quarterly monthly biweekly whatever depending on type of channel and product even آپ نے ڈسپلے کیسا کیا ہوا ہے آپ کی باہر بینر کیسے لگے ہوئے ہیں یہ بھی مین جو کمپنی ہے وہ مانیٹر کر رہی ہوتی ہے اگین بیکاز نام تو اس کا ہے پروڈکٹ برانڈ تو اس کا ہے الٹیمیٹلی نقصان تو اس کو ہوگا تو چینل کا proper management is very essential very important and especially minimizing the conflict with ان اور دوسرے جو لیولز ہیں اس کے ساتھ جو کنفلکٹ ہوتے ہیں ان کو کم سے کم کرنا کیونکہ اس میں بہت سارے ایشو آئیں گے آپ دیکھیں گے ٹریٹری ہوتی ہے وہ کہتا ہے جی یہ میرا ٹریٹری ہے یہ میرا علاقہ ہے دوسرا کیوں یہاں مال بیچ رہا ہے ایک دوسرے کو فیل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کیونکہ کمپٹیشن از ویری ٹف لیکن کمپنی کبھی بھی نہیں چاہتی کہ اس طرح کی چیزیں کہ الٹیمیٹلی کسٹمر کی ڈسٹسفیکشن ہوتی ہے وہ کمپیٹیٹر ایج لے جاتا ہے ان چیزوں سے وہ مارکیٹ کے اندر پینیٹریٹ ہو جاتا ہے وہ آپ کے پروڈکٹ کو فیل کر دیتا ہے اس تو اس کے لیے سیپریٹ پورا سیٹ اپ چاہیے ہوتا ہے جو آپ کے اس چینل کو مانیٹر کرے مینج کرے اور پھر اس کی ڈائگنوسٹک چیز دیکھتا رہے کہ کیا کیا پرابلمز آ رہے ہیں رائٹ right? آگے چلتے ہیں اسی میں ایک اور ٹاپک آپ نے دیکھا ہوگا پڑھا ہوگا conventional and distribution channel and vertical marketing system ایک ہے کانسیپٹ ہے اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں کیونکہ ابھی ہم اس سارے سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ہے کیا چینل آف ڈسٹریبیوشن کنوینشنل جو ابھی جو ہم نے دیکھا آپ نے دکھایا بھی آپ کو کہ اس میں کیا ہوتا ہے you have manufacturer wholesaler retailer consumer every person is working independently اپنا اپنا ان کا سیٹ اپ ہے اپنے اپنے چیزوں کے تحت وہ کام چل رہا ہے مقصد وہی ہے کہ پراپرلی ڈسٹریبیوشن وہ اپنا چینلائز کرنا آپ کے پروڈکٹ فرام کنزیومر اور مینوفیکچر ٹو کسٹمر اس سسٹم کے اور زیادہ کوآڈینیٹ کرنے کے لیے نا here wholesaler and retailer might not be depending on each other they are working independently of course they are depending on each other for that particular product otherwise no control over each other لیکن اس کے مقابلے میں جو ورٹیکل مارکیٹنگ سسٹم یا مارکیٹنگ ورٹیکل اس کو وی ایم ایس بھی کہتے ہیں ورٹیکل مارکیٹنگ سسٹم یا یہاں پہ ہم اس کو ورٹیکل مارکیٹنگ چینل کا نام دیا ہوا ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ جو مینوفیکچر ہول سیلر اور ریٹیلر جو ہیں یہ ایک قسم کا انٹیگریٹڈ سسٹم بناتے ہیں more coordinating effort some time even یہ ایک ہی جو سیٹ اپ ہوتا ہے انہیں کا یہ سارا سسٹم ہوتا ہے اور پھر الٹیمیٹلی کسٹمر تک یہ چیز پہنچتی ہے تو فرق کیا ہوا کہ یہاں پہ each component is independent to perform their job less control in other case they are more coordinate efforts in vertical marketing system so کیا وہ vertical marketing system are professionally manage and centrally coordinated marketing channel designed to achieve channel economies economies and maximum marketing impact تو اس کو زیادہ کوآڈینیٹ ایفرٹس کرنے کے لیے زیادہ اس کے لیے فائنینشلی اس کو وائبل بنانے کے لیے ایک انٹیگریٹڈ سسٹم بنایا جاتا ہے جہاں پہ مینوفیکچر ریٹیلر اور ہول سیلر ایک جوائنٹ ایفرٹ کرتے ہیں they are not independent they are now kind of one unit they are working that is how they are creating the efficiency vertical again system میں بھی کچھ قسمیں ہیں تین قسمیں ہوتی ہیں ایک ہے کارپوریٹ دوسری ہے کنٹریکچل اینڈ تیسری ہے It ڈپینڈ کرتا ہے کہ how much control you have سب سے زیادہ کنٹرول کارپوریٹ میں ہوتا ہے کہ اسی کارپوریشن کا اپنا سسٹم ٹوٹل ہوتا ہے common ownership at different level of channel ایک ہی آنر ہوتا ہے تو زیادہ control corporate marketing channel system میں ہوتا ہے ورٹیکل مارک جسے ہم نے کہا دوسرا لیول ہے کنٹریکچل جس میں فرینچائزنگ قسم کی آتی ہے کہ آپ دوسروں کو رائٹ دے دیتے ہیں کہ آپ ہمارے نام کا آپ کر سکتے ہیں میکڈانل پاکستان میں آتا تو اس نے فرینچائز کیا کسی پاکستانی پارٹی کو کہ okay you should do business there of course they have control certain level of control ہوتا ہے ان کا وہاں پہ اس کے تیسری لیول ہے ایڈمنسٹریٹر کہ صرف ایڈمنسٹریٹر کرنا اس کو اس میں کنٹرول کم رہ جاتا ہے کہ اس سارے سسٹم کے اندر کوئی ایک پارٹی ایک دو لوگ خود بخود ایک رول یا آپس میں ڈسکس کر کے ایک جو اسٹرانگ رول ہے وہ زیوم کر لیتے ہیں ڈومینٹ رول ازیوم کر لیتے ہیں اس سسٹم کو پراپرلی ایڈمنسٹر کرنے کے لیے تو یہ تین آگے سسٹم ہے ایک لفظ میں نے ابھی آپ کے ساتھ فرینچائزنگ ڈسکس کیا یہ کیا چیز ہے اس is a agreement between parent company جس کو ہم فرینچائزر کہتے ہیں اور انڈیویجل اور فرم جو ان کا نام یوز کر کے آگے کریں گے ان کو فرینچائز کہتے ہیں that the to to operate at certain type of business under an establish name according specific اب میکڈانل والے انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ پروڈکٹ رکھیں گے یہ شیپ ہوگی اس کا یہ انگریڈینٹ ہوگا وہ ساری چیزیں وہاں سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں لیکن اس کو پرفارم کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے کتنا اس پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے یہ اس لوکل فرم کی لوکل باڈی کے ڈیسیزن ہوں گے دیٹ از فرنچائزنگ بیسیکلی اسی طرح مارکیٹنگ چینلز کے اندر کچھ انوویشن بھی ہوئی جس میں ورٹیکل مارکیٹنگ سسٹم آیا اسی طرح ہائبرڈ مارکیٹنگ سسٹم آیا اور اس طرح کیا ہے ایک دو اور آپ کے ساتھ شیئر کر لیں ہاریزینٹل مارکیٹنگ سسٹم ہاریزینٹل میں کیا ہوا کہ جب دو یا دو سے زیادہ کمپنیوں نے کٹھے ہو کے اس چینل کو یوز کر کے اپنے فائدے کے لیے یوز کیا لیٹ سی کہ آپ کے پاس ایک اسٹور ہے وہیں پہ بینک جو ہے ایک ٹیلر مشین لگا دیتا ہے اب اسی ٹیکنیکلی وہ بھی چینلائز نا اپنے بزنس کو یہ جس طرح کہتے ہیں بینک ان گروسری تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اسی چینل کو بینک بھی جو ہے ان کے چینل کو یوز کر رہے ہیں ان کے کو یوز کر رہے ہیں اپنی ڈسٹریبیوشن کے لیے اپنی سروسز کے لیے تو جب دو یا دو سے زیادہ کمپنیاں مل کے اس طرح کے کام کرتی ہیں اس کو ہم ہارجینٹل مارکیٹنگ سسٹم کہتے ہیں because they using the same channel they are trying to get of those channel ورنہ بینک کو اپنی شاخ کھولنے کے لیے اپنی برانچ کھولنے کے لیے بہت زیادہ ریسورسز بہت زیادہ فائنینشیل لائبلٹیز بھی ہو سکتی ہیں تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے they can share hand with each other and use those channel اس کو ہم کہتے ہیں horizontal marketing system similarly you can have the hybrid of those all systems retailer بھی ہو سکتا ہے کیٹلاگ بھی کر سکتے ہو سیل فورس بھی all together three different system you are adapting direct marketing بھی آپ چینل بھی لگا رہے ہیں آپ اس کو فرینچائز اس کا ریٹیلر کا بھی سسٹم رکھا ہوا ہے آپ کیٹلاگ کے ذریعے بھی اس کی چینلائز کر رہے ہیں تو یہ ہائیبریڈ بن جائے گا ہائی ہے جب سب کو مکس کر رہے ہو آپ depending on again type of product اور services so this is type of marketing channelization تو کیا ہوا conventional system vertical marketing system hybrid system and horizontal system ٹھیک ہے I hope these things are clear talk about channel design when to decide کہ I have to now pick the channel place you have to talk about about distribution so what option take اس کے لیے کچھ کنسیڈریشن پہلے آپ نے کرنی ہے وہ کنسیڈریشن کیا ہے کہ کتنی لینتھ اور ورتھ آپ چاہتے ہیں so when you have to make the choice کہ چینل جب بنانا ہے آپ نے تو کیا کیا کنسیڈریشن آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کن کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کتنی ویٹ اور لینتھ ہونی چاہیے یہ تو بات پتا نا لینتھ کیا ہوتی ہے چینل کی ابھی آپ سے ڈسکس ایک ماڈل دکھایا تھا آپ کو کہ کتنے لیول ہوں گے درمیان میں کتنے میڈل مین ڈالنا چاہتے ہیں آپ ویٹ کیا ہوگی کہ ایک ہی لیول پہ کتنے اس کے let see you want ten in specific market again it will depend آپ کے کسٹمر کیا ہے ٹارگیٹ مارکیٹ کیا ہے پروڈکٹ کیا ہے باقی کمپیٹیٹر کیا کر رہے ہیں اس میں because you have to live in the market صحیح ہے نا اس میں کیا آپشن آپ کے پاس ہو سکتی ہیں number and type of middlemen direct work versus indirect channels again depend type of product and the customer the main thing is the same the convenient and efficiency and effectiveness کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پروڈکٹ آپ کے کنزیومر تک بہتر طریقے پہ اچھے طریقے پہ جلدی پہنچے کس قسم کی ارینجمنٹ آپ چاہتے ہیں اس میں کیا ہوگا you want to go for conventional marketing system I you want to have your vertical marketing system I you want to have the hybrid system اب you want to have the the system again it depend and this is we have to take you have to take as a businessman as marketer اور what is your core strategy آپ اس کو ایکسکلوسو رکھنا چاہتے ہیں سلیکٹو کرنا چاہتے ہیں یا انٹینسو کرنا چاہتے ہیں ابھی بتاتا ہوں ان میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے اور سروس کوالٹی کیا ہوگی again when talking about channel design سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے اینالائز کرنا ہے کنزیومر کو کہ اس کی کیا نیڈز ہیں it is the time convenience price اور واٹ تو سب سے پہلے تو سچویشن کو انالیس کرو کنزیومر کو اینالائز کرو کہ واٹ دے وانٹ پھر then you have to set your objective اپنے آپ کے آبجیکٹو کیا کنسٹرین کیا ایشوز ہیں and then you have identify the major alternative یہ ہے میں نے آپ سے کہا کہ انٹینسو ڈسٹریبیوشن سسٹم چاہتے ہو آپ بہت بڑا پھیلانا چاہتے ہو یا سلیکٹو کرنا چاہتے ہو یا ایکسکلوسو ٹو یور ٹارگیٹ جو آپ کے ہیں ان کے لیے آپ ڈسٹریبیوشن چینل بنانا چاہتے ہو آپ کا ایک خاص ایریا میں زیادہ پروڈکٹ چلتا ہے تو وہیں پہ آپ اپنا ڈسٹریبیوشن چینل پہنچانا چاہتے ہو کہ ہر جگہ پہ پہنچانا چاہتے ہو depend again and similarly then you have to evaluate the all those major alternative based on certain criterias یہ وہ جو آپ کو میں نے بتایا کہ کیا آلٹرنیٹ آپ کے پاس ہیں you can go for intensive distribution at a top see so many different outlets I you can go for selective distribution selected area میں آپ لگانا چاہتے ہیں اگین ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ٹارگیٹ مارکیٹ آپ کے پروڈکٹ ٹائپ اور مارکیٹ میں کیا بینچ مارک کیا ہے اینڈ سیملرلی ایکسکلوسو ڈسٹریبیوشن وہی چیز دوبارہ کیا ڈیسیزن لینے آپ نے اینالائز کیا کسٹمر کو چینل آبجیکٹو آپ نے سیٹ کیے کنسٹین دیکھیے اپنی کون کون سی ہے پھر آپ کے پاس آلٹرنیٹو کیا ہے اور اس کے بعد اویلویٹ کیا چینل ایویلویشن کے لیے کیا جب آپ نے چینل ایویلویشن کرنے کس بیس پہ کرنے ہیں first of all economic criteria yes potential sale کتنی ہے کاسٹ کتنی ہے اور اگر آپ چینلائز کرتے ہیں تو کتنا آپ کو اس پہ خرچ آئے گا اور الٹیمیٹلی پروفٹ کتنا ہے یہ فیکٹر دیکھنا ہے اسپیس پہ آپ نے کو دیکھنا ہے control criteria very important amount of control company has over sale efforts جو جو ایفرٹس کر رہے ہیں ان پہ آپ کو کتنا کنٹرول ہے اپنا ورٹیکل سسٹم بنانا چاہتے ہو کتنا خرچہ ہے اس پہ یا آلریڈی ایگزٹنس سسٹم ہے اس میں ایڈ کرنا کسی کے شامل ہو کے ہارجینٹل سسٹم میں آنا چاہتے ہو یا خود ڈائریکٹ چینلائز کرنا چاہتے ہو یا to see control economic the price کتنی ہے کاسٹ کتنی ہے اس کی and adaptive criteria flexibility of channel to adapt to the changing situation یہ تین بیسک کرائٹیریا ہیں جن کے بیس پہ آپ ان آلٹرنیٹو کو جج کرو گے اویلویٹ کرو گے اور اسی کو ایک اور ٹیکس کے اندر اس طرح لکھا ہوا ہے کہ چینل کی کیپبلٹیز کیا ہے اس کی کاسٹ کتنی ہے وہی چیز چینل کمپیٹیبلٹی کتنی ہے اس سسٹم کے اندر اور کیا وہ چینل اویلیبل بھی ہے اس سسٹم کے اندر ان ساری چیزوں کے بیس پہ you are going to evaluate your alternative once you have evaluated keeping in view the customer need the consumer need and you are objective then you will finalise it جب فائنلائز ہو گیا اگلا اسٹیپ آتا ہے نا you have to manage it اور مینج کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے نا when we talking about the management managing anything you need three step process right you plan it you implement it you control it plan کرتے ہو ان پلان کی طرح پھر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہو پھر اس کو دیکھتے ہو کہ کیا اس کے ریزلٹ ویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں نا ڈائگنوسٹک اپروچ ہوتی ہے آپ کی کنٹرول کہ دیکھتے ہو کیا اس کے ریزلٹ اس طرح آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے لیٹ سی کہ چینل کو مینج کرنے کے لیے آپ نے وہ کون سے اسٹیپ اڈاپٹ کرنے تو جنرلی تین اسٹیپ بتائے جاتے ہیں کہ چینل کو سلیکٹ کیا سلیکٹ ہو گیا تو امپلیمنٹ بھی ہو گیا بیسیکلی اور پھر کیپ دم موٹیویٹڈ کہ اس چینل افیکٹو جس نے آپ نے کہا کہ رائٹ پیپل کو وہ جاب ٹاسک دی جائے ان کی آپس میں کوآڈینیشن اچھی ہو کولیبریشن اچھی ہو تو وہ چینل چلتا ہے تو keep them motivated and evaluate to اور پھر ویلویشن میں جو فیڈ بیک ملتی ہے again you can make the adjustment and this is how this process continue تھوڑا سا کچھ ٹیکس کے اندر اس کے اندر ایک آدھ اور پوائنٹ ڈال دیا گیا ہے اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں کہ یو بیسیکلی سلیکٹ سلیکٹنگ جب ہو جاتی ہے آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے جب آپ کی اس جو آپ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں مارکیٹنگ چینل پھر آپ لوگوں کی ٹریننگ دیتے ہیں اپنے پروڈکٹ اور سروسز کی ریکوائرمنٹ کے مطابق تاکہ اس کی اڈاپٹیبلٹی آ جائے اس چینل کے لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ آپ کے کیا اسپیسیفک ایشوز ہیں آپ کے پروڈکٹ کے سروس کے تاکہ وہ اس کو ایفیشینٹ طریقے پہ فائنل کنزیومر تک پہنچائیں اور پھر وہی keep them motivated and ultimately evaluate اب ویلویشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو فیڈ بیک ملتی ہے اس کے بیس پہ آپ اپنے چینل کو چینج بھی کر سکتے ہو آپ اس چینل کو کسی کا جس کا جو ایفیشینٹ درمیان میں پیس نہیں ہے مڈل مین اس کو نکال کے دوسرا اڈاپٹ کر سکتے ہیں but all those decision should be integrated decisions isolated decision نہیں ہونے چاہیے تو ہول اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے لیٹ سی اندر ماڈل یہی چیز ہے کہنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے مارکیٹنگ آبجیکٹو اور اسٹریٹجی جب آپ بنا لی then you will develop the challenge strategies ٹھیک ہے اور اس کے آبجیکٹو اس کے بعد whatever alternate market you want to go for conventional system vertical system system hybrid system اور whatever you will evaluate remember those thing economic criteria flexibility control یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے پھر آپ اس کا اسٹرکچر ڈیٹرمن کرتے ہیں اس کی لینتھ اور ویٹ دیکھتے ہو کہ کس طرح کی ہوگی اور پھر اس اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرتے ہو اور پھر جب امپلیمنٹیشن ہوتی ہے then you will evaluate the performance of that channel اور again it is a loop type of thing you will come back again look at the strategy if you are not getting proper result you can again develop the strategy اور پھر اس طرح آپ موو کرتے رہو ٹھیک ہے I think enough for channels کیا خیال ہے کچھ بات بنی quickly quickly review review it it let's so that یہ چیز تھوڑی سی اچھی طرح سمجھ آ جائے تاکہ اگلے اسٹیپ پہ چلیں آج ہم نے third P that is the place کو شروع کیا اور اس میں دو بیسک ماڈل کے ساتھ آپ کو بات سمجھانے کی کی کوشش کہ if there is is no channelization going to happen we just pick the five manufacturer and five customer example اور دیکھا کہ کیا میسی پکچر بنتی ہے کہ ہر ایک کو ایک دوسرے سے کنٹیکٹ جب کرنا ہے تو آلموسٹ ٹوینٹی کنٹیکٹس آپس میں بنتے ہیں امیجن کیجئے جب آپ کے پاس لاکھوں کی تعداد میں مینوفیکچرز ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں آپ کے پاس کسٹمرز ہوں یا لاکھوں میں بھی ہوں تو پھر کیا پوزیشن ہوگی کیا سچویشن ہوگی ایک چھوٹا سا اس میں ایڈ کرنے سے مڈل مین ہول سیلر جو انٹرمیڈیٹ ہے آپ نے دیکھا کہ وہ پکچر تھوڑی سی کلیئر ہوگی کنوینئنٹ ہو گئی نمبر آف کنٹیکٹ کم ہو گئے بیس سے کلیئر گئے ناؤ رہ گئے یس اس کی وجہ سے کاسٹ بڑھ گئی کنزیومر کی کسٹمر کی تو اپنے پروفٹ میں سے مینوفیکچر کو تھوڑا سا ان کو بھی دینا پڑا but that is fine as far as it is convenient let's you have to travel thousand mile ایک طریقہ تو آپ پیدل جائیں دوسرا سائیکل پہ جائیں تیسرا گاڑی یوز کریں چوتھا جہاز پہ جائیں why you are willing to pay جہاز کا کرایہ بیکاز کنوینئنس ٹائم ایسا ہی نہیں ہے similarly here see both are willing to manufacture part of the share and customer دو قسم کے چینل دیکھے مارکیٹنگ جو کنزیومر گڈس کے مارکیٹنگ چینل ڈائریکٹ بھی ہے producer to consumer then there are indirect and more level you are going to add the more convenient is going to be but again it is going to increase the cost for the customer fine consumer and reduce the profit share from the manufacture business goods کے لیے کیا ہے اس میں اتنے زیادہ لیول نہیں ہوتے دو تین درمیان میں لوگ انوالو ہوتے ہیں سول ایجنٹ ہوتے ہیں بروکرز ہوتے ہیں ہول سیلر الٹیمیٹلی یوزر تک چیز جاتی ہے چینل ڈسیزنس جو ہم کرتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں you analyse the consumer needs you set your objective keep in mind your constraints identify the major alternative ان کو ویلویٹ کرتے ہیں اکنامک پہ کنٹرول کرائٹیریا پہ اور اس کی اڈیپٹیبلٹی اس مارکیٹ کے اندر کہ چینجنگ انوائرمنٹ میں وہ چینل کتنا اڈاپٹیو ہوگا یہ چیزیں دیکھتے ہوئے you pick the best channel for your product service پھر اس کو مینج کرتے ہیں تین لیول کی مینجمنٹ ہے you select them you motivated you evaluated ٹھیک ہے نا اس میں ایڈ بھی ایک اور ہوا تھا کہ آپ ٹرین کرتے ہو تاکہ وہ اپنے پروڈکٹ آپ کے پروڈکٹ آپ کی سروس کی جو اسپیسیفک نیڈ ہے جو اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہے ان کو سمجھ کے وہ سسٹم اور ایفیشینٹ ہو جائے and this a continue process you get the feedback if things are not working you will readjust them you will change the channel you will bring new people and you want to improve it what should be the next yes we are still the channel part and the next part will be marketing logistics اور انوینٹری وغیرہ کا یہ چیزیں پڑھیں گے I hope understanding these things so let stop over to the session all about lecture number eight تو جناب آج ہم نے تھرڈ پی کو شروع کیا تیسرے کمپونیٹ آف اور مارکیٹنگ مکس آج جو انگریڈینٹ ہے تیسرا اس کو شروع کیا جس کو ہم پلیس کہتے ہیں چینل آف ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں مارکیٹنگ چینل کہتے ہیں کیوں ہمیں یہ ضرورت ہے اس کی کتنی قسمیں اس کی ہوتے ہیں کیا کیا ڈیسیزن لینے پڑتے ہیں I hope you have understood all of rather you have learn those things memorise نہیں کرنا لرن کرنا ہے میں ہر بار بار آپ کو یہ ریمائنڈ کراتا ہوں تو اگلا جو لاجسٹک ہے اسی کے چیپٹر کے ساتھ ہی ہے اس کو دیکھیے انوینٹری کا لاجسٹک کا کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزیں پہنچانی ہوتی ہیں کیا کیا اس میں ایشوز آتے ہیں سیل فورس کا کیا رول ہے یہ ساری چیزیں آپ پڑھیں گے آج کے لیکچر کو ضرور ایک دفعہ دیکھیے پھر ٹیکسٹ کو پڑھ لیجئے اور اگلے کے پڑھ کے آئیے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی یہاں پہ آج کا سیشن ختم کرتے ہیں اسی امید کے ساتھ کہ we will both work hard for better learning take care of your yourself حافظ اینڈ السلام علیکم